حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں شکاری آدمی ہوں کیا میں صرف ایک قمیص میں نماز پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا ہاں اور اسے بٹن لگا لیا کرو خواہ کانٹے ہی کے ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر 632